قیس بن تلق کہتے ہیں میرے باپ تلق بن علی رمضان میں ہمارے پاس آئے اور یہیں ٹھہرے یہاں تک کہ شام ہو گئی پھر انہوں نے ہمیں رمضان میں قیام کروایا اور وطر بھی پڑھا دیے اس کے بعد وہ رحمان مسجد کی طرف چلے گئے اور جا کر ان کو رات کی نماز پڑھائی جب نماز وطر کی باری آئی تو انہوں نے ایک اور آدمی کو آگے کر دیا بس اس نے وطر پڑھائے اور انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک رات میں دو وطر نہیں ہیں حدیث نمبر بائیس سو چھبیس مسند احمد